قدر سے جو ہے وہ فٹ ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم معذرت کل میں میں لیٹ ہو گیا تھا کل میں بہت لیٹ ہو گیا تھا پہنچا تقریباً آٹھ لیٹ ہی پہنچا تھا میں گیا وہ گجرا والا گیا ہوا اور سے باہر تھا جس کی وجہ سے پھر میں پہنچتے پہنچتے جو ہے کافی لیٹ ہو گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بات چل رہی تھی لام تاکید بانون تاکید گردان کے حوالے سے لام تاکید بانون تاکید کی گردان کیسے تھی لیا فلن لیا فلان لیا فلن لتا فلن لتا فلان لیا فلان لتا فلن لتا فلان لتا فلن مجھول تھا نہ تو پلان ہے نہ تو پل نہ اور ہمارا خفیفہ کی گردان تھی ہمارے کفی کا

ایف کیو کلاس ہوگا اس کا روم ایف کیو کلاس کے نام سے ایف کیو کلاس مین روم میں نہیں ہے مین روم میں نہیں ہے آپ پبلک پاکستان کے اندر دیکھیں پبلک پاکستان میں اس میں جائیں تو اس میں ایف کیو کلاس کے نام سے ہوگا اچھا اچھی سنانی چاہیے سنانا کہ یہ گردانے سنانی ہے نا کوتا ہی نہ کریں کوتا ہی نہ کریں تھوڑی سی ہمت کریں لگیں گی مشکل لگیں گی میں خود کہہ رہا ہوں مشکل لگے گی کرتا ایک دفعہ کی مشکل ہے بس ایک دفعہ اس سے زیادہ کی مشکل نہیں ہے اس لیے اس دن بہت تھوڑا سبق دیا تھا اس کا تھوڑا اب آپ لوگوں نے سنا نہیں ہے آج آپ لوگوں نے سنانی ہے یہ کردان لازمی طور لازمی طور پہ یاد کریں کل سنا دیں جتنا بھی ہو چلتے پھرتے اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی اپنے پاس نا اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اس طرح مشکل ہوتا ہے ایک کاغذ پہ نا یہ کردان لکھ لیا ایک کاغذ کے اوپر وہ اپنے رکھ لیا جی اپنے پاس رکھ لیے وغیرہ پہ رکھ لیے جیب میں رکھ لیے اور جس وقت وہی وہ کاغذ نکالا اس گردان کو یاد کرنا شروع گردان کو یاد کرے اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا بس پھر جیب کے اندر پھر تھوڑا سا ٹائم ملا دو تین منٹ ملے پھر نکال کے پھر یاد کرنا شروع گردان لکھنے کے اندر میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ چار پانچ منٹ لگے میکسیمم چار یا پانچ منٹ گردان لکھنے میں وہ کر لیں اور ترجمہ بھی کر لیں بات ہے لکھ لیں اپنے پاس اس طرح ہوتا ہے یاد اس طرح یاد ہوتا ہمارے بعض ساتھی یہ کرتے تھے کہ وہ تسبیح ہوتی تسبیح ایک ایک گردان کی جو ہے وہ پوری پوری تسبیح کرنا ایک گردان کی پوری تسبیح یعنی ایک ہی گردان کو بار بار سنا سنا جب ایک تسبیح مکمل ہوئی دوسری گردان تیسری گردان اس طرح کرتے ہیں تیار ہوئے اور ابھی اگر محنت نہیں کریں گے آپ کہیں گے چلو جی کوئی بات نہیں بس ہو جائے گا ہاں موبائل کے اوپر پکچر لینے موبائل کے اوپر پکچر لینے سب سے آسان تھا موبائل پہ پکچر لینے اس کی اور بس اس کو جب وہ ہوا موبائل نکالا اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا یاد کرنا شروع کر دیا اور اگر اچھا وہ ہے آپ کے موبائل ہے اینڈرائڈ والے ہیں یا اس طرح کے وہ یہی جو اس کی پی ڈی ایف والے جو وہ ہیں اپنی اس کی کتاب جو ہے یہ اپنے موبائل میں رکھتے کہیں پر بیٹھے وہ کھول کے دیکھنا شروع کرتے اس کو پڑھنا شروع کام کرنے سے ہوگا کام کرنے سے ہوگا ایسے نہیں ہوگا کہ بس چپ کر کے ہم کہیں کہ نہیں جی یاد ہو جائے اب میں آپ سے بار بار گزارش کر رہا ہوں بار بار گزارش کر رہا ہوں آپ کہیں گے پتا نہیں پیچھے ہی پڑ گئی ایک دفعہ محنت کر لیں بس ایک دفعہ محنت کر لیں ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گی ساری زندگی ایک دفعہ محنت کر پھر آپ کو پتا چلے گا جوں جوں آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کے لیے کام آسان ہوتے جائیں گے وہ بچوں والے کام شروع ہو جائیں گے پھر تو یہ تو مشکل ہے ہی نہیں ہے پر ایک دفعہ محنت نہ کی ابھی آسانی سے کر لیا وفاق میں بھی پاس ہو گئے سب کچھ کر لیا لیکن ہوگا کیا جوں جوں آگے اگلے سالوں میں جاتے جائیں گے مشکلات بڑھتی جائیں گی مشکلات بڑھتی جائیں گی تھوڑی سی ہمت دکھائیں تھوڑی سی ہمت دکھائیں آگے ہم دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں قاعدہ نون تاکید دو طرح کا ہوتا ہے ایک کو کہتے ہیں نون سکیلا ایک کو کہتے ہیں نون خفیفہ نون تاکید دو طرح کا ہوتا ہے نون سکیلا اور نون خفیفہ نون سکیلا نون مشدد کو کہتے ہیں نون سکیلا نون مشدد تشدید ہے نا نون سکیلا نیا فالن نون خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں بھائی نیا فالن نون ساکن نون خفیفہ نون سکیلا چودہ سیگوں میں آتا ہے نون سکیلا چودہ سیگوں میں آتا ہے اور نون خفیفہ صرف آٹھ سیگوں میں بتایا تھا اس دن نون سکیلا چودہ سیگوں میں آتا ہے نون خفیفہ آٹھ سیگوں باقی چھ سیگوں میں جن میں نون سکیلا سے پہلے الف ہے نہیں آتا نون سکیلا میں جہاں پہ الف آتا ہے چار کسنیا والے سیگے تھے چار کون سے تھے کسنیا والے اور دو کون سے تھے نان والے سیگے نان جمع مونس والے نان تو دو جمع مونس والے نان والے سیگے تو یہ سیگے کس میں نہیں جائیں گے یہ خفیفہ میں نہیں آئیں گے وہاں خفیفہ میں آپ دیکھیں گے یہ تسکیوں کے اور جمع مونس کے سیگے غائب کہتے ہیں باقی چھ سیگوں میں جن میں سکیلا سے پہلے الف ہے نہیں آتا لام تاکید ہمیشہ مفتو ہوتا ہے لام تاکید ہمیشہ مکتو ہوتا ہے دیکھ لیں آپ لام تاکید لام تاکید لیا فلن لیا فلن لام کے اوپر کیا ہے پتا لام کے اوپر کیا ہے پتا تو لام تاکید ہمیشہ مکتو ہوتا ہے بس سے لام تاکید بانون سکیلا بنانے کا قاعدہ یہ ہے لام تاکید بانون سکیلا بنانے کا قاعدہ یہ ہے مزارے مثبت کے شروع میں لام تاکیب اور آخر میں نون سکیلا لگا دو کیا کرنا ہے آپ نے مزارے جو تھا مزارے جیسے کیا تھا یس ریبو تھا نا یس ریبو نہیں یف آلو آپ یس ریبو نہ کہیں آپ یہ کہیں یف فالو شروع ہے جو ہم نے گردانے کر کیا تھا یلو جب یف آلو تھا آپ شروع میں لام لے آئے کیا بن جائے گا ل یا فالو لا یا اور آخر میں نون سکیلا لگا دیں نون سکیلا نون سکیلا لگا دیا اب اب لیف لیف آلون نہ ہو جاتا نا اس طرح کر کے لام تاکید کا کیا مطلب ہے یہ لام تاکید کی وجہ سے بھی کیا ہوتی ہے بات کبھی پیدا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کسی زیادہ زور دینا مقصود ہوتا ہے تو لام تاکید بھی نام تاخیر کا مطلب ہے کہ جب یہ کسی پہ آ جائے نا تو اس کا مطلب ہے وہ بات بڑی جاندار بات ہے کہ ضرور کے معنی ضرور ضرور کرو تم نون بھی آ گیا لام بھی آ گیا زیادہ ہے اس بات کے اندر کہ اس کو کرنا ہے جو بھی کہا جائے گا لام کے ذریعے سے آ جائے تو یہ لام تاکید کہتے ہیں کہتے ہیں شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون سے کیلا لگا دو اور سات سیگوں سے نون عرابی گرا دو یاد ہے نا گزارے کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا مظاہرے کے سات سیگوں میں کیا ہوتا ہے نون عرابی ہوتا ہے یاد ہے میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی جی مظاہرے کی گردان آپ یاد کر لیں اگلی گردانیں آپ کے لیے آسان ہوتی جائیں گی مظاہرے ہی کے اندر تبدیلیاں کرتے ہیں تو مظاہرے کے اندر سات سیگوں میں کیا آتا تھا نون ارابی آتا تھا نون ارابی جب نون ارابی آتا ہے وہ جو یا فلان یا فلونا والا یہ چکر جو تھے وہ اس کو گرا دے جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے سیگوں سے واؤ اور واحد مونس حاضر کے سیگے سے یاد ہوتا آپ سنیے ذرا میں قاعدے کو آسان بناتا ہوں آپ کے لیے آپ نے کیا کام کرنا ہے شروع میں مظاہرے کے شروع میں لام لگانا ہے ایک آخر میں آپ نے نون سکیلا لگانا ہے نون سکیلا نون سکیلا جو ہے نون مشدد لگانا ہے ٹھیک ہے وہ لگائیں یہ ہوئی بات تو یہ جتنے بھی تھے نا پانچ ٹیکے کون سے تھے پانچ ٹیکے جو واحد مذکر غائب جو پانچ سیگے تھے پانچ سیگے جن کے اندر مظاہرے کے اندر کیا آتا تھا ضمہ آتا تھا یہ فالو تف فالو تف فالو اف فالو نہ تو یہ کام آپ کر رہے ہیں سات سیگوں کے اندر نون عرابی آتا تھا سات سیگوں میں کیا آتا تھا نون عرابی وہ سات سیگوں کا نون عرابی آپ نے گرا دینا ہے ٹھیک ہے سات سیگوں کا جو نون عرابی ہے نا وہ آپ نے گرا دینا ہے کیا ہو گئے تھے یہ آ گیا تھا نون رابی بھی گر گیا اور پانچ سیگوں کے آخر میں آپ نے لامے نون سکیلا لگایا تھا سات سیگوں کے اندر جس میں نون نونے آ رہا تھا وہ گرا دینا ابھی انہیں سات سیگوں میں سے نا انہیں سات سیگوں میں سے تین سیگوں کو آپ نے دیکھنا ہے تین سیگے کون سے والے جمع مسکر والے جمع دو جمع مذکر والے سیکھے ہوں گے ایک سیکھا ہوگا کون سا جمع مذکر غائب ایک سیکھا ہوگا جمع مذکر حاضر کون کون سیکھے تھے یف الونہ تف الونہ یف تف جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر یہ دو سیکھے ہوئے اور ایک سیگا ہے واحد معنس حاضر والا سیکھا وہ کون سیکھا تھا تف والا تف والا تف تو آپ نے کیا کرنا تھا ان تین سیگوں میں آپ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے ان تین سیگوں میں آپ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے یعنی چار تسنیا کے سیگے جو تھے ان کو اس میں آپ نے چار تسنیا کے جو سیگے ہیں اس میں سیدھا سیدھا آپ نے کام کرنا تھا کہ لام تاکید لگائیں شروع میں آخر سے نون عرابی کو گرا دیں چار تسنیاں والے باقی تین نون رابی والے تین سیگے رہیں گے نون رابی والے تین سیگے کون سے جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر اور واحد مونس حاضر واحد مونس حاضر ان کے اندر جو نون سے پہلے جو نون رابی سے پہلے جو حرف آ رہا ہے نا اس کو بھی گرانا ہے یفلونا میں کیا آ رہا ہے واؤ آ رہا ہے یفلونا میں کیا آ رہا ہے واؤ نون رابی سے نون رابی سے پہلے واؤ آ رہا ہے تف میں واؤ آ رہا ہے اور تف میں تف میں نون سے پہلے کیا آ رہی ہے رہی تو گویا ان تین سیگوں میں آپ نے ایک ایکسٹرا کام بھی کرنا ہے وہ ایکسٹرا کام کیا ہے کہ آپ نے نون ارابی بھی گرانا ہے اور واؤ بھی گرانا ہے اور یا بھی گرانی ہے واحد مونا ساضر کے اندر سمجھ آئی بات کی ٹھیک ہے دوبارہ سنیے دوبارہ دوبارہ کیا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ پانچ سیگوں میں تو بڑا کام آسان ہوتا ہے پانچ سیگے کون سے یفلو تفلو تفلو افلو نفلو اس میں ذمہ آتا تھا ٹھیک ہے نا پانچ سیگے جو تھے مظاہرے اس میں آپ نے کرنا ہے شروع میں آپ نے لامے تاکید لگانا ہے آخر میں آپ نے نون سکیلا لگانا ہے ہو گیا کام پانچ سیگے مکمل ہو چلو جی، پانچ اب پیچھے رہ گئے سات کیونکہ دو سیگوں کو ہم چھیڑتے نہیں ہیں میں کہا تھا جمع مونس والے جو سیگے ہیں نا اس کو ابھی چھیڑیں گے اس کو بتاتا ہوں آگے کیسے اس کیا جائے گا جمع مونس والے باقی رہ گئے سات سیگے نون عرابی والے نون عرابی والے سیگوں میں آپ نے کرنا ہے جو چار کسماں والے سیگے ہیں یا فلانے تب فلانے تب فلانے تب فلانے ادھر بھی کام آسان ہے کیا کرنا ہے شروع میں آپ نے لامے تاکید لگانا ہے آخر میں آپ نے نون عرابی گرا دینا ہے اور نون سے قلعہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے چار کرنا ہے آپ نے چار تسمیاں والے سیگوں میں شروع میں لامے تاکید لگانا ہے اور نون عرابی گرا کے نون عرابی گرا کے نون سکیلا لگانے گئے نون عرابی چار نون عرابی والے سکے چلے گئے والے باقی تین سیگے رہ گئے نون رابی والے تین سیگے نون رابی والے کون سے رہ گئے جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر اور واحد مونس حاضر کون کون سیکھے تھے یف الونا تفالینا کرنا ہے وہ ڈبل کام کرنا ہے لام تاکید شروع میں لگانا ہے لام تاکید شروع میں لگانا ہے اور آخر سے نونے رابی گرانا ہوتا تھا نونے رابی را کے نونے سکیلا لانا ہوتا تھا نونے سکیلا لیکن یہاں پہ آپ نے دو چیزیں گرانی ہے نون تاکید بھی گرانا ہے نون تاکید بھی وہ اپنا نونے عرابی بھی گرانا ہے اور نونے عرابی سے جو پہلا والا حرف ہے وہ بھی گرانا ہے یف میں کیا تھا نون سے پہلے واؤ تفلونا میں نون نون سے سے پہلے پہلے کیا کیا تھا تھا میں یا تو گویا ان تین سیگوں میں آپ نے ایک اور دو دو چیزیں گرانی ہیں نون عرابی بھی گرانا ہے اور واؤ اور یا بھی گرانے ہیں جب یہ آپ گرا دیں گے تو اب کیا ہوگا آخر میں نون سکیلا لگا دیں نون سکیلا تو یہ اس طریقے سے یہ گردان بنے گی اب نون سکیلا پہ کیا آئے گا وہ بھی انشاءاللہ ہم کرتے ہیں آگے یہ تو تھا بارہ ہو گئے بارہ بارہ ہو گئے بھائی ابھی دو سیگے رہتے ہیں کون کون سے نان والے جو میں نے کہا تھا نان جمع مونس غائب والے جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر نان والے اس میں سے کیا کام کرنا ہے کہتے ہیں جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر میں نون سکیلا سے پہلے الف بڑھا دو نون سکیلا سے پہلے الف بڑھا دو جمع مونس قائب اور جمع حاضر میں نون سکیلا سے پہلے الف بڑھا دو تاکہ نون جمع مونس اور نون سکیلا تاکہ جمع ہونے سے سیگا سکیل نہ ہو جائے کیونکہ یہ جمع مونس والا سیگا اس کو کوئی بندہ چھیڑ نہیں سکتا اس کی نون کو نہیں گرا سکتے اس کے آخر میں جو نون ہے نا وہ نہیں گر سکتا تو جمع مونس والا جو ہے نون یہ نہیں گر سکتا تو جب نہیں گر سکتا اگر آخر میں ہم نون سکیلا بھی لگا دیتے ہیں تو کیا ہوگا نون جمع مونس والا نون بھی موجود ہوگا اور ساتھ ہی کیا ہوگا نون سکیلا والا بھی نون آ جائے گا تو پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا بہت مشکل ہو جائے گا اس کو پڑھنا مثلاً اب کیا تھا سیگا کون سا تھا یا فلو یا فلان یا فلون تفر تلانے یا فلنا یا فلنا پھل نہ ہو گیا اب اس میں آپ کیا کرتے ہیں نون سکیلا بھی آپ لگا دیں نون سکیلا بھی تو ال النا آپ کیسے پڑھیں گے اس کو دو نون تین نون اکٹھے آ جائیں نہیں پڑھ سکتے ہاں سات میں سے صرف تین میں سے یہ کام کرنا ہے جو تسنیا والے ہیں ان میں کچھ نہیں کرنا ہاں اور ایک حرکت دو نون ساکن آ جائیں گے ایک حرکت کے ساتھ آ جائے گا تو مشکل ہو جائے گا پڑھ ہی نہیں سکتے پڑھ ہی نہیں سکتے تو اب کیا کام کرنا ہے کہتے ہیں بھائی اب کیا کرو ان دو چیزوں کے درمیان میں آپ الف لے آؤ الف فاصلے کے لیے تو کیا بن جائے گا نان بن جائے گا نان الف آ جائے گا تو کیا بن جائے گا نان یا فلنا تھا نا یا فلنا یا فلنا تھا اس کے نون شکیلا لگانے آپ نے تو اب کیا کریں گے نان نون کے بعد الف لاؤ اور پھر اس کے بعد نون شکیلا لے آؤ تو پھر کیا اس لیے کیا بن گیا تھا النان الف النان چھٹا آپ دیکھیں ذرا نان چھٹا سکی ایسے بن جائے تو کہتے ہیں جمع کا مونس قائب اور جمع مونس حاضر میں نون سکیلا سے پہلے علی بڑھا دو تاکہ نون جمع مونس اور نون سکیلا کے جمع ہونے سیگا سکیل نہ ہو جائے اس علیف کو فاصل کہتے ہیں فاصل فاصلہ لانے والا الف کیونکہ یہ نون جمع مونس اور نون تاخیر کو جدا کرنا چاہتے ہیں علی خاص سے لکھیں یہ تو بات کہ اس حوالے سے ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا وائس اوکے ہو جائے گا نا بس میں اس کے آج اتنا ہی رکھتا ہوں اس کا سخت آپ نے ابھی رٹے لگانے ہیں پھر دوبارہ کراؤں گا چار دفعہ کراؤں گا پانچ دفعہ کراؤں گا لیکن یہ گردان آپ نے ضرور یاد کرنی ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے آج میں ابھی اتنا ہی رکھتا ہوں سب کا پھر اس کا سب کا میں اتنا ہی رکھتا ہوں تاکہ آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں کہ ہو رہا کیا ہے کام کیسے چل رہا ہے اس کے اندر